مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک عورت کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے دیکھ لو جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار ستاسی یہ حدیث صحیح ہے